شام میںنظر ہے لہو کا دھواں ہدر چھ منظر ہے لہو آگوا ہرف چھ منظر ہے لہو آ میرے دامن کم پڑھ ہلو آگوا ہدر چھ کی منظر ہے لہو آ گوا طرف منظر ہے لو آ کون آئے گا دس کی پر بابا چار جانب یہ درندے ہیں ہے یہاں پر بابا سر بھی رکھانے کے سنا پر بابا میرے دام ہے لہو آگا ہر طرف ایک منظر لہو گوا ہاتھ ہے سر میں بایا باقی دا کوئی نہیں دفن اتنی ہے کنے جی میں دوا کوئی نہیں حجر سب ہو گئے مکھن میں بچا کوئی نہیں میرے دامن کا مقدر ہے لہو کا دھواں منظر ہے لہو کا دھواں چاہنے والے سرے دشت مجھے چھوڑ گئے ساتھ کے ساتھ میرے رنجو علم جوڑ گئے میرے امو بھی امیدوں کو میری چھوڑ گئے میرے دامن کا مقدر ہے لہو آ دھواں طرف کے منظر ہے لہوا دھواں ہر طرف ایک منظر ہے لہوا دھواں ہائے اب کس کو سدا دوں میں بلاؤں کس کو زخم جو دل پہ لگے ہیں وہ دکھاؤں کس کو کس کے آرام کی رودا سنام کس کو میرے دامن کا مقدر ہے لہو آ دھواں طرف چھ منظر ہے لہوا دھواں گوا ایک چھ منظر ہے لہوا دھواں لبھی گری مم گر ہے میرے دامن کا مقدر ہے لہو چلنی مردام دم منظر ہے لہو گوانے رکھ گئی دیا نبی غم سے برا حال ہوا دل شو کی طرح دشت میں پامال ہوا خون شبیر بہادر سے کون لال ہوا میرے دامن کا مقدر ہے لہو کا دھواں طرف سے مندر ہے لہو دھواں طرف سے مندر ہے لہو دھواں گردش بھکت نے یہ دن بھی دکھائے بابا میں نے کس عمر میں وہ سب میں اٹھائے بابا بابا مجھ کو ظالم نے تماچے بھی لگائے بابا میرے دام کا مقدر ہے لہو کا دھواں منظر ہے لہو دھواں ساتھ الفاظوں نے چھوڑا ہے لکھوں کا مز ہے آنکھ سے بہنے لگا بدلام تیر شبھیر مجھ ہے ہے آ گوا طرف گواں طرف گواں طرف ہی منظر ہوا گھوٹرفر ہوا